بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أمره ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم عن امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أصحاب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بخشا فنقبوا في البلاد ألم محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عقیدہ توحید میں مختلف قسم کی دیکھے کمزوری ہوں ای خراب داخل کئی ہوئی ہوئی انن ما اکڑی خرابی دیکھا عقیدہ توحید کے کمزور برے تھے وہ دعان میں وسیلو وطن آئے عمل ہے معاشرے کے اندر تمام گھنوں عام پی چکو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے در پہ اللہ تعالی کا سوال دعا کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جے سامو اللہ تبارک تعالیٰ دی مخلوق ما مختلف افراد جو کنے انبیاء وجے وسیلے کنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے بزرگ جو وسیلو بزرگ جو وسیلو كے توفید کہندے صدقے سوال تو دعا كئی حالانکہ یہ ایک اڑ عمل ہے السلام السلام كی دہان میں نبی کریم صلی اللہ وسلم کی دہان میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی دہان میں اصا نت ملے ایک اخبار کا یہ نو عمل دین میں داخل کرام کا کوئی تعلق کو نبی کریم صلی اللہ وسلم جی اصل دعاؤں سکھارے کریم میں اللہ اخبار کو جن دعاؤں جو ذکر کیا ہوا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دیکھے دعاؤں ثابت ہیں انہوں نے کیمپ بزرگ کیمپ نبی کیمپ ولی جے تفیل ای وسیلے جو کو ذکر کون ہے وسیلوں بن قسمن جو آئے سرحی و علی نبی کریم صلی اللہ علام کا سابت ہے امبیا اکرام علیہ وسلات السلام کی دعاؤں جے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کربی کریم صلی اللہ علام کی دعاؤں میں جن وسیلے جو ذکر ملے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ساموں اللہ تعالیٰ پیارے نالن جو وسیلو اللہ تبارک و تعالیٰ اگیا اللہ تعالیٰ صفات جو وسیلو اڑے طریقے سے بانے کے پہنجے نیک اعمال جو وسیلو یا بزرگ کا دعا کرائے انسان یہ وسیلوزرگ زندہ ہو سام موجود ہوجائے انسان ان کا دعا کرائے ان جی دعا کے اللہ تبارک اگیا وسیلوں پیش کرے اللہ آؤں تو سوال کریک بانو او مجھے یہ دعا گھری تو یا اللہ منجی ہے ان کی دعا بھی قبول کر یہ جائز ہے شری وسیلو ہے یہ قرآن کریم ماں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ماں اصا کے ثابت ملے ان کا علاوہ ذات جو وسیلو شخص جو وسیلو کہ نبی یا ولی جو وسیلو ان یعنی جو کو ثبوت قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کے نسو ملے جنہیں کو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے ساموں دعا دلائے اللہ تعالیٰ کے تعالی ماقے کے وسیلو بنائے تھے دیکھو بانو بھی جب ہے ان دنیا میں باقی کون رہے ہوئے ان کی ذات کے وسیلو بنائے تو تو یہ شے ایک بدت کا گڑو گڑ عقیدے میں کمزوری جی نشانی ہے یہ انسان یہ سمجھے تو اللہ تبارک تعالی منجی دعا سوال سعاد جی آؤں اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ سوال کیاں ڈائریکٹ دعا کر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ قبول کون کون کندو یا اے آؤں جی کرے فلانے بزرگ یا کہ نبی وسیلے واسطے گھرا تو ان کے سدقے ان کے سفید ان کے وسیلے ان کے محافے مکھے اللہ تبارک و تعالی فلانی نعمت جگہ آؤں عطا کھن مجھے دعا اللہ تبارک و تعالی قبول یہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے اختیارات میں ان نبی کے ان بزرگن کے کچھ نہ کچھ شریف یا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ زور لگائن وارو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشر وجن وارو سمجھے تو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے چاہت ان کے کیر ٹارے سکے کہ نبی ولی کہ بزرگ جی اللہ و تعالیٰ کے ساموں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کا کی مجال کون ہے پرانے قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیترین جائن سے ان گال جو ذکر کیا ہے حکم فیصلو صرف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو حلم اللہ تبارک و تعالیٰ آڈر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں بے کہیں جو فیصلو یا کہیں جی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ٹارے چلے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ٹارے چلے یہ گال بالکل غلط قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیترین جائن سے ان گال جو ذکر کرے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے قلد الدین دام تم من دون ہی فلاح کشف تم ملا تحویلہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چو تو چاہیں جن کے اللہ کے شرے کرے کچھ سمجھو تھا انہوں کے پکارے وٹھو انکارے ویسے سڈے انہوں کا تا دعاؤں بری وٹھو یاد رکھو وہ تعلی تکلیف کے دور کراقت کون کے تعلق بزرگ ہستیوں سمجھو یبتغون الى ربهم الوسیلہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے پکاریدہ ہوا پہلی زندگی میں انہوں اللہ تعالیٰ کا ہی دعاؤں گھریوں ائی اللہ تعالیٰ کی قرب ائی اللہ تبارک تعالیٰ کی بے جرائی حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرنا ہوا اولائک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ہوئے بان اللہ تعالیٰ جو قرب تلاش کرنا ہوا تو کہیں ذریعے سی اللہ تبارک و تعالیٰ جا بیجا تھی ہو ہی انہوں کے اللہ تعالیٰ جی رحمت جی امید ہوئی اللہ تعالیٰ جی عذاب جو خوف ہوتو ہو پہنجی زندگی میں انہوں جو پہنجو عمل اے پہنجو طریقی کار کیو ہی ہو اکری بھی جگہ تھے اللہ تعالیٰ فرمائے دو قلد علمین زعنتم من دونی لا يملكون مثقال ذره في في السماوات ولا الارض اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کے کے چلے چلے اللہ کرے جے کچھ سمجھو تا کے پکارے وٹھو وٹھو کے کا دعاؤں گھوم وٹھو لیکن یاد رکھو ہوئے آسمان ای زمین میں ذرے برابر کے شے بھی جو اختیار کو نہ رکھن کے شے مالک نہ لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض کہ ذرے دا مالک خودن یہ پرے نکال ہے وما لهم فيه ما من شرك آسمان کی زمین میں انہن جو اللہ تبارک و تعالی سان کے شے میں کو حصے داری کا کو وما له من من ظهير حصے داری پرے نکال ہے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان معاملات میں ان کو اللہ تعالیٰ جو معاون بکون ولا تن پہ شفاعت عند اللہ باقی رہی سفارش اللہ تعالیٰ کی یہ توانی سفارش کرنا یاد رکھو ولا تن پہ شفاعت عند اللہ بھی کہیں گی جی سفارش کہیں گے کو نفو کون دی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ملا تمام سیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نفی کرے چلی دنیا کے اندر انسان کچھ مالک ہوج تو کچھ نہ رقم ہوج تھی ملکیت ہوج تھی تینے ذریعے پہنچے پان کے دنیاوی تکالیف پریشانی کا بچائے کرے وہ آسائشوں حاصل کرے کرے ہوا ہے یا ملکیت کر ہوجائے تکان کا حصے داری ہوں حصے داری نہ ہو تعاون ہوں کہ وڈے مانو سا ان کے ذریعے انسان پان کے تکلیف کا بچائی یا کوئی سفارشی ذریعہ ہوں آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معاملات کی نظر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی وہ خالف ہے ان میں کوئی شریق کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے آسمان کی زمین ان پوری کائنات کی بادشاہ جو مالک ہے وہ اکیلے بادشاہ ہے ان کے معاملات میں نہ کو انجو کو کوئی شریک ہے نہ کو انجو محان ہے نہو انٹ سفارش ہی اڑو ہے مجرائے وے لیکن اللہ کی مرضی یا اللہ اللہ جو حکم تلہ کی اجازت ہوں تو انسان کے کن سفارش یا شفات نفی ورنہ اللہ تبارک تعالا کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے عزت اللہ کے حکم کے بغیر کہیں کا سفارش کنکھ کے بھی کام کو بھی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما وقت تک لا تجزی نفس عن نفس سیئا ولا يقبل منا شفاعۃ ولا يؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون ان قیامت کے دن کا ڈجو لا تجزی نفس عن نفس سیئا کوب نفس کہب نفس دے شیئا ذرے برابر کو کم کو نہیں لا تجزی نفس عن نفس سیئا ولا يقبل منا شفاعت کہیں سفارش اللہ کی اجازت سے بغیر قبول کون کہی گئی ولا يقبل منا شفاعت ولا يقبل منا عدل نہ کوئی کہیں کو فدیو وصول کہو گی ولا هم ينصرون اے نہ ظالمن کی مدد کہی گئی اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت میں آرڈر اے حکم وہ صرف اے صرف اللہ تبارک و تعالی کی اتنے قدر جو اللہ تبارک و تعالی پوری مخلوق میں سبنی کا مدین پہنچے محبوب ترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچائے ارشاد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلّا عملی کو کلّا عملی کو لکم زکم ولا رشد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاں یہ اعلان کرو تو آؤں تمہاں جلائے کہیں قسم کے نقصان اے نفید مالک کون تھے ایک بھی جگہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالی حکم دینو کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام یہ اعلان کرو تو آؤں تو پینجے ذات کے لائق کہ قسم دے نفع نقصان دے مالک کون ہے مگر دیکھا اللہ دی مرضی اللہ دی مرضی ہے اللہ دی چاہت وہی نافذ پینے والی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی جیسے مانو وسیلے یا قائل دعن میں وسیلو گرن تھا امبیا جو وسیلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بزرگن ولین جو ولی وسیلو فلانے فقیر جو وسیلو یہ تمام وسیلو استعمال کرنے والا ان میں انہیں عقیدے میں یہ کمزوری موجود ہے وہ یہ سمجھنتا تھا اللہ تبارک سال کی چاہت اللہ تبارک تعالیٰ فیصلو اللہ تعالیٰ جو آرڈر وہ ان وسیلے کے ذریعے تبدیل کی سکے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیا کیا محتاط اللہ تعالیٰ جو فرمان ہے یا الناس انتم الفقراء واللہ هو الحمید اے انسانیت تمام سب یا سب انتم الفقراء الى اللہ تعالیٰ جا محتاج ہے واللہ هو الغنی الحمید اے وہ اللہ اکیلو بے نیاز اے تعریف دے لائق وہ اکیلو ہے انہوں نے چاہت وہ کہنے محتاج ہونے اے کبھی سب پوری انسانیت وہ سب یا سب اللہ تبارک و تعالی جو محتاج اللہ تبارک و تعالی جو اگیا تمام کے ہر قسم کے معاملے میں محتاجی آئے اللہ تبارک و تعالی دی تمام کے گروہ اللہ تعالیٰ کا تمام گرو اللہ و تعالیٰ کا سوال کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بے پرواہ ذات ہے ان کے کہیں کی کا ضرورت کو دین اسلام قرآن کی سنت ذریعے کے جن وسیلے کی تعلیم دینی ہے ان میں کا پیری اللہ تبارک و تعالیٰ پیارا پیارا نالا ہے اللہ تعالیٰ صفتوں ہیں جن جو وسیلو دے کرے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا برے اللہ تعالیٰ جو فرمان ہے بل اللہ الاسماء الحسن فضعوہ بیا قرآن کریم سوید اللہ تبارک و تعالیٰ جا بہترین نالا ہیں اسماء حسن ہیں انہیں جے وسیلے اللہ تعالیٰ کا دعاؤں یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ جا پیارا پیارا نالا ہیں انہیں جے وسیلے اللہ تعالیٰ کا سوال ہو تا کے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش گرنی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جا نالا پیارا پیارا غفار الغفور الرحمن الرحیم العفو یہ اللہ تعالیٰ پیارا پیارا نالا صفتوں جے وسیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بخشش جو سوال کر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی طلب کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارا نالا الرزاق رزق دینے والوں ان نالے دے واسطے ای وسیلے انسان اللہ تعالی کا سوال کرے اللہ تعالی کا روزی و سوال کرے دیکھا سے اللہ تبارک و تعالی کا طلب کرنی ہے اللہ تعالی کا اللہ تعالی دے پیارے پیارے نالن اسماء الحسنا دے وسیلے ای واسطے سوال کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہکری دعا جے میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسان کے اللہ تبارک و تعالی کا وسیلو دے کیا تو قرآن كے بہار بنائے غمشانی چھٹکارے نجات تو ذریعہ بنائے یہ نبی کریم صلی اللہ ویسے جن ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اللہ تعالی رحمت فرمائے تو یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن کریم میں دعا منصور ہے موسا علیہ السلام السلام واج فلمی برحمتی کا فی عبادی کا صالح اے اللہ مکے پہلی رحمت کے واسطے ہی وسیلے مکے پہلی نیک بانن میں شامل کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رحمت کے واسطے ہی وسیلے کو یا حیو یا قیوم برحمتی کا اثر اے زندہ اے ہمیشہ قائم رہن والی ذات آپ کی رحمت کے واسطے اے وسیلے تو کا مدد برا یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاری ہے دیکھو انسان بے قرار اے بے چین ہو جائے کہ پریشانی اے تکلیف اے دکھ میں مبتلا ہو جائے وہ کثرت کا اللہ تبارک مطالعہ کا یہ دعا کرے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث چار لفظ دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اے اللہ اے زندہ اے پوری کائنات کے قائم رکھن والا آپ مجھے رحمت کے واسطے تو کا مدد سوال ہے تو کا مدد برا کو ان بے قراری ان بے چینی ان پریشانی ان تکلیف کا مکے نجات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابا کی دعا سے تعلق پہلے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی توحید کے واسطے اے انسان وسیلو لے سکے جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی یونس علیہ السلام السلام کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کی توحید کے واسطے ہی وسیلو کیا چمن لگو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ معبود پر حق ہونے مگر اے اللہ تو تو پاک ہے انی کنت من الظالم آؤں ظالمن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی تو ہی دیو بات ایرے طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے آخر میں دیکھے دعاؤں ذکر کئی ہوئے ہیں انہوں میں دیکھا سب نہیں کا پہلی دعا ہے ان میں حکر بانو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہنجے عمل جو وسیل ہوئی بات کو یہ عمل پہلا نیک اعمال ان کے انسان اللہ تبارک و تعالی کے سامو واسطو ای وسیلو صحیح کرے سوال کرے ہوا نیکی جے کا انسان خالص اللہ تعالی دی رضا دلائے نہیں ہو ان جو انسان اللہ تعالی کے واسطو ای وسیلو دے سکے جی ہاں، دعا دے اندر آئے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان امنوا بربکم فآمنو اے اللہ اے اسا پالن ہار اسا فکر منادی کے بدو جے اسی آواز